پوکا ہونٹس ایک وقت کا قصہ ہے دکھن امریکہ کے جنگلوں میں قبیلہ رہتا تھا پوہٹن اس قبیلے کا سردار تھا اور پوکو ہانٹس اس کی بیٹی تھی ہم ایک جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں بہت سی لڑکیاں پھول اور بیر چن رہی ہیں پوکو ہنٹس کو اس میں لطف نہیں آ رہا جو کام وہ کر رہی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور بومرینگ کو بنانے کا کام کر رہی ہے چلو بھی پوکا ہانٹس ہمیں سورج گروپ ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے اور تمہاری ٹوکری بھی خالی ہے کیوں میں پیچھے رکنا چاہتی ہوں اور ستاروں کو دیکھنا چاہتی ہوں جھنگروں اور الوؤں کو سننا چاہتی ہوں میں بیر نہیں چننا چاہتی وہ ایک ٹہنی پر اپنا بومرینگ چھوڑتی ہے اور پورا بیروں کا گچھا اس کی ٹوکری میں گر جاتا ہے لڑکیاں حیرت میں پڑ جاتی ہیں وہ پہاڑ پر اوپر ایک گار کی طرف اشارہ کرتی ہے کیا وہاں رات گزارنا عمدہ نہیں رہے گا یہ ستاروں کو چھونے جیسا ہوگا لڑکیوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایسے بے وقوفی بھرے دلیری کے کارنامے لڑکوں کے لیے ہے کوئی لڑکی اتنی اونچائی تک نہیں چڑھ سکتی تمہیں ایک لڑکا بن کر پیدا ہونا چاہیے تھا تم یقیناً ویسی ہی پیش آتی ہو مجھے ایک لڑکے کی طرح پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ایک لڑکی وہ سب کام کر سکتی ہے جو لڑکا کر سکتا ہے شاید بہتر پوکا ہونٹس الگ ہو گئی اور پہاڑ کی طرف دوڑی گئی واپس آؤ پوکاہونٹس واپس آؤ پوکاہونٹس واپس آؤ پر پوکاہونٹس کو واپس کون لاتا وہ اوپر پہاڑ پر چڑھ گئی اور گار کے اندر چلی گئی کے کگار پر اس نے دیکھا ایک الو کا بچہ جو اپنے درخت سے گر گیا تھا وہ سہما ہوا تھا پوکاہونٹس نے اسے اٹھا لیا ننے دوست امی کہاں ہے ادھر آؤ مجھے اپنا درخت دکھاؤ وہ درخت پر چڑھی اور اس بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں ڈال دیا پھر وہ ٹہنی پر بیٹھی اور مڑی اور اس نے آسمان کو دیکھا واہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا وہ تقریباً تاروں کو چھو ہی رہی تھی اس نے آہ بھری اگلی صبح چونک کر اٹھی اٹھو کیا تم ٹھیک ہو ابا میں نے تم سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو جی میں ٹھیک ہوں کیا تمہیں علم ہے میں کتنا فکر مند تھا کوئی جانور تم پر حملہ کر سکتا تھا تمہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا دیکھیے میں نے آگ جلائی میں محفوظ ہوں جنگل کے جانور مجھ سے واقف ہے وہ مجھے چوٹ نہیں پہنچا سکتے بہت ہو گیا چلو گھر چلو اچانک ان سب نے بلند آوازیں سنی وہ ہوٹل نے اپنے آدمیوں کو معائنہ کرنے کو کہا پہاڑ کی چوٹی سے انہوں نے بہت ہی نیچے بالکل ان کے جنگل کے باہر دیکھا ایک بہت بڑا کارواں پکیوں گھوڑوں اور لوگوں کا ان کا مکھیا گورنر کہلاتا تھا ہم اپنا شہر یہاں بس آئیں گے آج رات ہم تمبو میں ڈیرا ڈالیں گے کل سے تعمیر شروع کریں گے وہ اور اس کا قبیلہ فکر مند تھا یہ نئے لوگ کون تھے انہیں کیا چاہیے تھا ہم ان پر کڑی نگرانی رکھیں گے ان کے لیے تحفے لے کر جائیں گے دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور جب معقول وقت ہوگا ہم انہیں اپنے قبیلے کا ایک حصہ بنا لیں گے میں ان سب کے اوپر حکومت کروں گا تو قبیلے نے اکٹھے کیے ٹوکروں میں پھل ناریل اپنے بیری جیم کے مرتبان اور اناجوں کے بورے اور اس چھاونی میں گئے جہاں وہ غیر ملکی رہ رہے تھے آپ ہماری دنیا کے اس حصے کے مہمان ہیں مہربانی کر کے یہ تحفے قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ چیف تہے دل سے ہماری احسان مندی قبول فرمائیے طرح سے پوہٹن اور اس کے لوگ ان غیر ملکیوں کے لیے رسد مہیا کراتے رہے غیر ملکیوں نے بھی ان کے تحفے قبول کیے اور انہیں دیے کمبل اور رسیاں اور اس طرح کی چیزیں ان کے عوض میں یہ ایک اچھی دوستی تھی اور دونوں مکھیاؤں کے دل میں کچھ اور ہی تھا یہ لوگ ہمارے جنگل کے گرد رہ رہے ہیں ہماری زمین پر انہیں ہمارے قبیلے کا حصہ بنانا ہی چاہیے اگر وہ میری اگوائی کو قبول نہیں کرتے ہم ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے پوری چاند کی رات کے بعد ہاں ہاں ہاں ہم ہم ہم کریں کریں کریں گے گے گے پر ابا یہ لڑکیوں سے مشورہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے ساری لکڑی پھل اور اناج کی طرف دیکھو اور جانوروں کے چمڑے کا تو ذکر ہی مت کرو اس جنگل پر ہمیں قبضہ کرنا ہی ہوگا اس پورے چاند کے بعد ہم ان پر جنگ چھیڑ دیں گے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہم ہم ہم ہم ہم کریں کریں کریں کریں کریں کریں گے ہاں، گے گے گے گے گے کہنٹس اس بات سے خوش نہیں تھی کہ اس کے لوگ دوسروں پر جنگ چھیڑ رہے ہیں صرف انہیں اپنے قبیلے کا ممبران بنانے کے لیے اپنے خیالوں میں کھوئی وہ جنگل میں چل رہی تھی تب اس نے آبشار کے پاس آوازیں سنی وہ نزدیک سے دیکھنے کے لیے گئی شیر کا بچہ مر جائے گا دوڑی گئی اس شیر کے بچے کو بچانے کے لیے اور جان اسمتھ بہ گئے بہتے آبشار میں گھنے جنگل میں پوکا ہونٹس نے اسے پانی سے باہر کھینچ کر نکالا اس وقت تک رات ہو گئی تھی کیا آپ صحیح سلامت ہے میرا سر پتھر کا ہو گیا ہے تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اس جانور کو بچانے کے لیے بھی اپنی جان کی بازی لگا دی وہ شیر کا بچہ وہ بیچارہ ایک بےکش جانور تھا جسے تم نے تقریباً مار ہی ڈالا تھا ایسے واقعے ہوتے رہتے ہیں اس شیر کے بچے کو بھاگ جانا چاہیے تھا جب اس نے دیکھا کہ درخت گر رہا تھا تم جنگل کے ہر جانور کو بچاتی تو نہیں رہ سکتی نا تم جانوروں کی بابت ایسے گفتگو کر رہے ہو جیسے وہ کسی اور دنیا کے ہو جیسے وہ کوئی سہولیت فرام باہری ہو یہ جنگل کا اصول ہے طاقتور ہی بچتا ہے اچانک اس نے کچھ دیکھا اور پوکا ہونٹس کو دکھایا ہم نے زمین پر ایک کوبرا دیکھا جان سمیت نے پتھر اٹھایا اور وہ اسے سانپ پر پھینکنے ہی والا تھا رک جاؤ وہ آگے تیزی سے بڑھی اور سانپ کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہم تمہیں چوٹ نہیں پہنچائیں گے میں وعدہ کرتی ہوں اگر تم ہمیں نہیں پسند کرتے تو ہم تمہیں باشکون چھوڑ دیں گے معاف کرنا خلل ڈالنے کے لیے سانپ اس کی بات سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا کیا اپنی جان جوخم میں ڈالنا تمہارا کوئی شوق ہے میں اوب گئی ہوں تم مجھے بس موت سے روبرو ہونے دو مجھے مزہ آتا ہے اپنا چہرہ تو دیکھو طاقتور ہی بچتا ہے ہاں ایک چھوٹا سا سانپ تمہیں پشیمان کر دیتا ہے اور تم خود کو طاقتور کہتے ہو کوئی بھی طاقتور محسوس کر سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں میں میں ہتھیار ہو نہیں تمہارے لیے خوف زدہ تھا تم تم نے ابھی ابھی سانپ سے گفتگو کی وہ کیسے سمجھ سکتا ہے جو تم کہہ رہی ہو پوری دنیا ہر باشندہ ہر پتا ہر پھول تم میں آسمان اور دھنک اور ستارے ہم سب ایک گھرانے کا حصہ ہیں اور ہم سب محبت کی زبان سے ایک دوسرے سے بولنا سیکھ سکتے ہیں محبت کی زبان محبت کی زبان وہ ہے جب تم کسی کو چوٹ نہ پہنچانا چاہو جب تم ہر باشندے کی خیریت چاہو جب تم باشندے کے جینے کے حقوق کی عزت کرو وہ محبت کی زبان ہے جو ہر باشندہ سمجھتا ہے تبھی اچانک ایک اڑتی ہوئی چڑیا آئی اور پوکا ہونٹس کے کندھے پر بیٹھ گئی ہے ننی چڑیا تم کیوں نہیں کوشش کرتے میں میں اسے بلاؤ اپنے دل پوری محبت کے ساتھ ٹھیک ہے جان سمیت عجیب طریقے سے مسکرایا یہ دیکھ کر چڑیا ڈر گئی اور پوکا ہونٹس کے پیچھے چھیپنے کی کوشش کرنے لگی یہاں آؤ چھوٹی چڑیا میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچاؤں گا یہ کارگر نہیں ہو رہا اسے دل سے کہو اپنے دل کی پوری گہرائی سے دل سے کہو اور جان سمیت نے کوشش کی اپنے دل میں پورا پیار سمیٹ کر باہر لانے کی اس مرتبہ سچ مچ اس نے یہ دل سے کیا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ایک سچی مسکان کے ساتھ چڑیا نے یہ دیکھا اور اس کی جانب اڑ کر گئی چڑیا چہچہائی اور بہت سی چڑیا اڑ کر آ گئی ہم نے دیکھی چڑیا جان سمتھ کی باہوں پر اس کے کندھوں پر سر پر اور پوکا ہانٹس پر بھی یہ تو تلسمی ہے دو چڑیوں کی جوڑیاں نیچے آئی ہر ایک کے پاس پھولوں کا ایک تاج تھا ایک جوڑی نے وہ تاج پوکا ہانٹس کے سر پر رکھا اور دوسرے نے کوشش کی اسے جان سمتھ کے سر پر رکھنے کی اس کا تاج فٹ نہ ہوا تو چڑیا نے کوشش کی اسے لمبا کرنے کی اپنے چونچوں سے اسے کھینچتے ہوئے پر وہ ایسا نہ کر سکی اور وہ ٹوٹ گئی اس میں سے ایک ناراض ہو گئی اور غصے میں جان سمیت کے بال اس نے الجھا دیے اور چڑیا اڑ کر چلی گئی جان سمیت سچ مچ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا اپنے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور وہ ہنسنے لگا اور ساتھ ہی پوکا ہانٹس بھی چڑیا بھی ہنسنے لگی اور وہ اڑ گئی جان سمیت نے پوکا ہانٹس کی ہنسی دیکھی اسے یہ بہت پسند آئی جان سمیت نے پوکا ہانٹس کی جانب دیکھا تم بہت خوبصورت ہو شکریہ کس لیے تم نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ اے خدا کیا ہوا تمہارے لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے نہیں تم سب کو بھاگ جانا چاہیے بھاگ جانا چاہیے ہاں آج پورے چاند کے بعد کا دن ہے ہماری چھاونی منصوبہ بنا رہی ہے تمہارے قبیلے پر حملہ کرنے کی کیوں اس پورے جنگل پر قابو کرنے کے لیے اور میرے ابا تمہاری چھاونی کو اپنے قبیلے سے جوڑنا چاہتے ہیں ہمیں انہیں روکنا ہوگا کیسے میرے ساتھ آؤٹن اور گورنر کی فوج جنگ کی تیاری کر رہی تھی وہ کوچ کر چکے تھے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے فتح ہماری ہوگی فتح ہماری ہوگی فتح ہماری ہوگی فتح ہماری ہوگی ہم ہوں گے ہم فتح کی بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ تباہی کے علاوہ ہم دونوں کے لیے کچھ نہیں لائے گی تمہارے لوگوں کے لیے ہم تمہارے جنگل پر قبضہ کرنے والے ہیں یہ جنگل صرف ہم انسانوں کا نہیں ہے یہ ہم سے زیادہ ان درختوں اور جنگل کے باشندوں کا ہے وہ ہمیں کھانا اور پناہ دیتے ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی دیتے ہیں اور ہم انہیں بدلے میں کچھ نہیں دیتے اور پھر بھی وہ ہم سے اپنا گھر بانٹتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کیوں نہیں بانٹ سکتے بہت ہو گیا یہ بس پہاٹن کی چالیں ہیں خود کو ہم سے بچانے کے لیے اچانک وہ شیر کا بچہ جسے پوکا ہونٹس نے بچایا تھا وہ وہاں آ گیا اور پوکا ہونٹس کو چاٹنے لگا گورنر کے ڈیرے سے ایک چھوٹا بچہ وہاں آیا اور اس شیر کے بچے سے متاثر ہو کر وہ بچہ اور شیر کا بچہ دوست بن گئے پھر وہاں ایک دہاڑ سنائی تھی ایک شیر جنگل سے نکل کر باہر چلنے لگا بہت ہی شاہی انداز میں کیا بچے کو بچاؤ بچے کو بچاؤ بچے کو بچاؤ بچے کو بچاؤ گورنر کے لوگوں نے اپنی بندو کے شیر پر تان دی پر انہوں نے دیکھا کہ شیر کا بچہ بہت محفوظ حال میں کے سامنے کھڑا ہے اور جیسے وہ بچہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو ڈیری کا بچہ بھی شیر سے بہت متاثر ہوا اور آگے بڑھا ہنستے ہنستے شیر کے ناک کو چھوتے ہوئے شیر مسکرایا گورنر کے آدمیوں نے اپنی بندو کے تیار رکھی تبھی جان سمیت آیا پوہٹن کے قبیلے کے ساتھ رک جاؤ پلیز رک جاؤ دیکھو جب جانور اور انسان دوست بن سکتے ہیں تو انسان اور انسان دوست کیوں نہیں بن سکتے بجائے جنگ کرنے اور ایک دوسرے کو مارنے کے ہم کیوں نہ تجارت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی سے اور چین و امن سے رہے <laughs> آخر کار انسان نے سیکھ لیا کہ انسان اور انسان انسان اور جانور کو مل کر رہنا چاہیے احتیاط میں اس زندگی کے لیے جو باسکون اور امن چین کی ہے